ہمیں ہمارے نبی سے توڑنے والوں میں تمہیں بھی جھولی پھیلا کے دعوت دیتا ہوں آؤ مسلمان بن جاؤ ہم خار اور ذلیل اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں یاد کرایا گیا کہ تم پنجابی ہو تم پختون ہو پختون کے دماغ میں ڈالا گیا کہ پنجابی برا پنجابی کے دماغ میں ڈالا گیا کہ پختون کو سمجھ نہیں بلوچ کے دماغ میں ڈالا گیا کہ پختون استعمار ہے اور ان کے دماغ میں ڈالا گیا کہ سرائی کی اس قسم کے سندھی اس قسم کے کوئی سرائی کی نہیں کوئی سندھی نہیں کوئی پختون نہیں کوئی بلوچ نہیں میرا قبل اول کافروں کے ہاتھوں میں ہے تم مجھے لڑاتے ہو میرے بیت اللہ کے اوپر آج ان کے تیارے گشت کر رہے ہیں تم ہمیں لڑاتے ہو ہماری مائیں بہنیں جیلوں میں پڑی ہے تم ہمیں لڑاتے ہو ہمارے بیٹے ان کی ہاتھوں سے مارے جا رہے ہیں تم ہمیں لڑاتے ہو تم ہمیں نبی کے قدموں سے اٹھاتے ہو رب کعبہ کی قسم ہماری کوئی قوم نہیں ہے ہم صرف مسلمان ہیں صرف مسلمان ہیں